یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور احمد بن یونس نے کہا ہمیں ابو خیسمہ زہر نے حدیث سنائی کہا ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کی طرف سے بیع نہ کرے لوگوں کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے رزق دیتا ہے البتہ یحییٰ کی روایت میں مجہول کے سیغے کے ساتھ ہے رزق دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھبیس